ابو خریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حرس و نشاط ہوتی ہے اور ہر حرس و نشاط کی ایک کمزوری ہوتی ہے تو اگر اس کا اپنانے والا معتدل مناسب رفتار چلا اور حق کے قریب ہوتا رہا تو اس کی بہتری کی امید رکھو اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے تو اسے کچھ شمار میں نہ لاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو ترپن یہ حدیث حسن ہے